سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے تم اسے پناہ دے دو اور جو کوئی تم سے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرے تم اسے وہ چیز دے دو حدیث نمبر پینتیس سو اکاون مسند احمد